حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں حبشی نگینہ تھا اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3641